بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا ثلاث أو ولد صالح ولد صالح أو علم ينتفع به أو بنى إمارة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بزرگوں اور بھائیوں کوئی لمبی چوری تقریر وقریر ابھی مقصود نہیں ہے اصل تو یہاں حاضری ہوئی دعا کی غرض سے اس لیے کہ جو ہمارے ان مسجد مدرسے کی انکم کے لیے جن صاحب نے ایک خطیر رقم عطا کی اس کے ساتھ ساتھ یہ منتظمین مولانا اسماعیل صاحب محمد بھائی اور یہ سب رفقا ان لوگوں نے مل کر کے اس سلسلے میں کچھ شروع کیا تو اصرار تھا کہ دعا ہو جائیں اور مومن ویسے بھی اپنے ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرتا ہے مومن کی زندگی ہی ایسی ہے کہ اس کا چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کھانا بھی کھاؤ تو بسم اللہ سے شروع کرو تم استنجا کے لیے جاؤ تو بھی اللہ کا نام لے کر جاؤ تم استنجا سے نکلو تو بھی اللہ کا نام لو تم سفر شروع کرو تو بھی اللہ کا نام لو تم سفر سے واپس آؤ آئی بون تائیبن عابد الربن حامد صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ حضرت سے دعا ثابت ہے اپنے گھر پر آؤ تو یہ دعا کرو کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں حضرت نے ہمیں زندگی کی مور پر دعا نہ سکھائی ہو رات کو سو دعا پڑھ کے سوو بس میں کام و اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں کہ جس میں رات میں جو دعائیں منقول ہیں وہ بڑی عجیب و غریب دعا ہیں ان دعاؤں کو پڑھ کر سوئیں ایک دعا تو بخاری شریف میں ہے جس میں اخیر میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فائن مت مت عل الفطرہ یعنی اگر یہ دعا پڑھ کر سوئے گا اور رات میں موت ہو گئی تو ایمان پر خاتمہ ہوگا صبح اٹھو تو فرمایا دعا پڑھو کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں اللہ سے نہ جوڑا ہو ہم ہی اپنے رب سے غافل ہو گئے ہم ہی اپنے رب سے غافل ہو گئے ہم نے سمجھا کہ سب کچھ دولت سے ہوتا ہے میرے بھائیوں سب کچھ دولت سے نہیں ہوتا اللہ کی رضا تو اللہ کے اعمال سے ہوتی تو بہرحال یہاں میری حاضری صرف دعا کی غرض سے ہوئی لیکن مولانا کے ساتھ بات ہوئی کہ بھائی دس منٹ کچھ بات بھی ہو جائے میں نے مناسبت سے جو حدیث شریف پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے یعنی اب اس کے اعمال کا چوپڑا بند چونکہ وہ کچھ کرنے والا ہی نہیں ہے نہ وہ اب نماز پڑھے گا نہ وہ روزہ رکھے گا کچھ نہیں تو اس کا دفتر بند ہو گیا لیکن اگر وہ دنیا میں تین کام کر کے گیا تین کام تو وہ قبر میں ہوگا تو بھی اس کے دفتر میں ثواب لکھا جاتا رہے گا پہلا کام اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولد الصالح نیک اولاد چھوڑ کر گیا دیندار اولاد چھوڑ کر گیا جس کی زندگی میں دینداری ہے تو دیندار اولاد دنیا میں جتنی نیکی کرے گی اللہ تعالی ثواب والدین کو پہنچاتا رہے گا میں نے میرے حضرت سے ایک بات سنی حضرت شیخ یونس صاحب سے حضرت نے فرمایا کہ اولاد جب کوئی نیک کام کرے تو یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ میرے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچا دے دعا کریں ٹھیک ہے کر لیں آپ لیکن اگر آپ نے دعا نہیں بھی کی تو والدین کا اتنا بڑا حق ہے کہ اللہ اولاد کی نیکی میں سے ایک حصہ خود ہی اللہ لے کر ماں باپ کو دے دیتا ہے ہم نے دعا نہیں بھی کی تو بھی اللہ ہماری نیکیوں سے ان کو دے دیتا ہے اس لیے کہ ماں باپ کا حق ہے اسی طرح استاذ کا بھی حق ہے میں پرسوں ہمارے عزت کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا جمعہ کو یہاں مجھے حاضر ہونا تھا لیکن پھر میرا وہ سفر بہت ضروری تھا تو میں نے معذرت کی تھی میں پرسو حضرت کی خدمت میں بیتا ہوا تھا بڑا عجیب و غریب مسئلہ حضرت نے جو بیان فرمایا مولانا عجیب یعنی اہل علم محظوظ ہوں گے حضرت نے فرمایا کہ میرے استاد ہیں مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر میں فرمایا وہ رات میں اٹھتے تھے تو دو رکعت نماز پڑھتے تھے نفل اور دعا کرتے تھے اللہ میں نے دو رکعت پڑھی ہے اس کا ثواب میرے استاذ کو پہنچا دیں نفل نماز پڑھ کر اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے عبادت کا بدل تو نہیں ہو سکتا کہ چلو ابا کی پانچ نمازیں گئی ہو تو میں پڑھ لوں یہ نہیں ہوگا ایسا کام ایسے کام ہم کو نہیں کرنے فقا نے منع کیا ہے ابا کی پچاس نماز چھوتی ہے تو چلو میں آج ابا کی اثر پڑھوں آج ابا کی مغرب پڑھوں یہ نہیں لیکن اگر نفل نماز پڑھ کر اسال ثواب کرنا چاہیں نفر روزہ رکھ کر اسال ثواب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں فرمایا ماں منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو رکعت روزانہ رات میں پڑھتے تھے تحجد کے موقع پر کہتے تھے اللہ میں نے دو رکعت پڑھی ہے اس نفل کا ثواب میرے استاذ کو پہنچا دے اگلا جملہ سنو آگے دعا کرتے تھے اللہ میں تو بہت کمزور ہوں مجھ سے زیادہ پڑھا بھی نہیں جاتا میں نے دو رکعتیں پڑھی ہے اب اس میں تو جتنا ثواب زیادہ کرنا چاہے زیادہ کر کے میرے استاذ کو پہنچا دے یہ ہے اصل بات تو اپنے والدین اپنے محسن اپنے اساتذہ یہ سب اپنے محسن ہوتے ہیں بڑے احسانات ہیں آج اولادوں کا حال یہ ہو گیا کہ نہ باپ یاد آتا ہے مرنے کے بعد نہ ماں یاد آتی ہے مرنے کے بعد اس سال ثواب کے طریقے ہماری اولادیں بھول گئی کچھ نہیں بس دولت کمانے میں ایسے پڑے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں میرے بھائیوں اپنے والدین کے لیے اپنے استاذ کے لیے اپنے اساتذہ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ بھیجتے رہنا چاہیے حضرت نے ایک عجیب جملہ فرمایا بات سے بات آئی تھی بیچ میں کوئی اور بات چل رہی تھی تو اس پر حضرت نے فرمایا کسی صاحب کا سوال تھا حضرت سے کہ میں فلاں صحابی کے نام پر صدقہ دیتا ہوں تو حضرت نے فرمایا بہت اچھا ہے دو حضرت نے آگے فرمایا کہ اگر خدیجہ کے لیے صدقہ دو گے اور چچا حمزہ کے لیے اگر صدقہ دو گے تو اللہ کے نبی بہت خوش ہو جائیں گے کہ اللہ میں یہ سو روپے امی جان خدیجہ کے لیے صدقہ کر رہا ہوں یہ سو روپے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کبھی یاد کرتے ہیں ان صحابہ کو بتاؤ دل سے زندگی میں کسی صحابی کے لیے ہم نے صدقہ دیا فرمایا کیوں اس لیے کہ خدیجہ سے اللہ کے نبی کو محبت بہت تھی کیسی محبت تھی ایک مرتبہ فرماتے ہیں کسی نے دروازہ کھٹکھتایا تو حضرت نے اندر سے پوچھا کون فرمایا میں عورت ہوں حضرت دورے جلدی جلدی دروازہ کھولا کہ میری خدیجہ آ گئی حالانکہ خدیجہ کا تو انتقال ہو چکا تھا دروازہ کھولا تو حضرت خدیجہ کی بہن تھی فرمایا تو نے میری خدیجہ مجھ کو یاد دلا دی حضرت بہت یاد فرماتے تھے حضرت عائشہ نے ذرا ایک مرتبہ یوں کہہ دیا کہ کیا اس بدھی کو یاد کرتے رہتے ہو اس کے گال پچکا گئے تھے اس کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا مجھ جیسی جوان آپ کو ملی حضرت ناراض ہو گئے حضرت نے فرمایا عائشہ میری خدیجہ کے باب میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ اس نے مجھ پر تب احسان کیا جب میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں تھا اس نے تب دولتیں لتائی جب مجھے کوئی دینے والا نہیں تھا اور وہ مجھ پر تب ایمان لائی جب مجھ پر کوئی سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ ہے وہ تو اب ترتیب دینے کے لیے ابن اسحاق نے یوں لکھ دیا کہ مردوں میں ابو بکر ہے اور بچوں میں علی ہے ورنہ اصلاً سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ ہے حضرت جب وہی لے کر آئے تو کس کے پاس آئے تھے خدیجہ ہی کے پاس تو آئے حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ سنایا اور خدیجہ نے فرمایا فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوگا میں بیٹھی ہوں اللہ آپ کی مدد کرے گا اور سب سے پہلے ایمان خدیجہ کا اور حضرت حمزہ حضور کے بڑے پیارے تھے چچا تھے غزوہ عہد میں جب شہید ہو گئے تو جتنے شہدا تھے سب کے رشتے دار رو رہے تھے بھائی رونے سے منع تو رہی ہے چلانے سے منع ہے رونے سے منع نہیں ہے غم تو ہوتا ہے اللہ کے نبی بھی اپنے نوازوں کی موت پر روئے تھے اپنے بیٹے کی موت ابراہیم پر روئے تھے رونا تو آتا ہے رونے سے انکار نہیں چلانا دور جاہلیت کی طرح بڑی بڑی باتیں او تم تو ایسے تھے تم ایسے تھے تم ڈبل پیسہ تھے سنگل پیسہ تھے یہ سب باتیں کر کے رونا یہ ممنوع ہے میں ایک جگہ جنازے میں گیا تو جب جنازہ اٹھنے لگا لطیفہ بھی بن گیا وہ تو جنازہ اٹھنے لگا تو وہ بیٹی کہنے لگی ابا تم جا رہے ہو اب مجھ کو کیروسین کون لا دے گا میں نے کہا ابا کیروسین ہی کے لیے رہ گئے تھے اب کچھ اور کام ہی نہیں تھا ابا کہ کیروسین ہی لا دیتے تھے تجھے زندگی میں بڑا کیا اور کیروسین تجھے یاد رہ گیا بہرحال رونے سے منع نہیں غم ہوتا ہے اللہ کے نبی بھی روئے اپنے بیٹے کے انتقال پر تو جب سارے شہدا پر لوگ رو رہے تھے تو حضرت رو پڑے اور فرمایا سب پر رونے والے ہیں میرے چچا حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں چونکہ ان کی فیملی مکے میں تھی تو انصار کی کچھ عورتیں آ گئی رونے کے لیے اور حضرت حمزہ پر رونے لگی تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تو رو لیا لا تبقین احدن بعدہ رو لیا آئندہ کوئی اس طرح جمع ہو کر نہ روئے پہلے جملے سے کہ کوئی رونے والا نہیں اس سے حضرت حمزہ کی محبت کا اظہار فرمایا اور آئندہ فرمایا کوئی نہ روئے بدت کو کاٹ دیا کہ آئندہ اس طرح نہ کرے کہ جمع ہو کر رونے والے بنے حضرت کا کلام تو بڑا عجیب ہوتا تھا بہرحال ہمارے حضرت نے فرمایا کہ خدیجہ کے نام پر اور حمزہ کے نام پر اگر دو گے تو نبی اور خوش ہو جائیں گے بہرحال مرحومین کے نام پر صدقہ کرنا چاہیے دینا چاہیے ولد السوال نیک اولاد چھوڑی وہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے ذریعہ ثواب ہے اپنی اولادوں کو نیک بنا کر جاؤ دولت کا ڈھیر چھوڑ کر گئے لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا ہے تو وہ اس دولت سے عیاشی تو کرے گی لیکن اپنے باپ کو کل اللہ بھی نہیں بھیجے گی آج اولادوں کا یہ حال ہو گیا ہے آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں اس لیے دولت تھوڑی ہو اولاد کو لیکن دینداری ہو یہ بہت بڑی چیز ہے اپنی اولادوں کو دین پڑھاؤ خوب دین پڑھاؤ خوب دین پڑھاؤ یہاں تک کہ وہ دیندار بن جائیں نمبر دو او علم ینتفع بھی کچھ علم چھوڑ کر گئے تم تم نے کسی کو پڑھایا تم نے کوئی کتاب لکھی تم نے کوئی واس کہا امت کو فائدہ ہوا یہ سب او علم ینتفع بھی اب اس علم سے دنیا میں جتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ عمل کرتے رہیں گے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے گا یہ دو عمل ہوئے تیسرا او بنا عمارتن تم نے کوئی عمارت بنا دی کوئی مسجد بنا دی مدرسہ بنا دیا اسکول بنا دی یاد رکھو اسکول بھی اس زمانے میں اس کے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا بشرتے کہ اسکول کا نظام تم دین کے طرز پر چلانے والے ہو یہ میں جگہ جگہ کہتا ہوں مسلمان کمیٹی کے ہونے سے اسلامی اسکول نہیں بنتی کمیٹی چاہے مسلمان ہو اس سے اسلامی اسکول نہیں بنتی اسلامی ڈھانچے میں ہونے سے اسلامی اسکول بنتی ہے ان کا لباس جو ہے جو آپ اس کو جو یونیفارم دے رہے ہیں وہ یونیفارم اسلام کے مطابق ہو اس کو وہاں ناچ گان نہ سکھایا جائے کوشش کی جائے حق تعلیم کا سلیبس چاہے حکومت کا آئے لیکن حکومت کے سلیبس میں جہاں اپنی پیشانی کو غیروں کے سامنے جھکانے کا مسئلہ آئے وہاں اپنے بچوں کو توحید خوب بڑھائے تو اسکول بنا دی ہاسپٹل بنا دی مہمان کھانا بنا دیا یہ سب او بنا عمارت جو بھی قوم کے ضرورت میں کام آنے والی چیز آپ نے اس کو بنا دیا قبر میں پہنچیں گے حق تعالی ہمیں ثواب دیتا رہے گا اس کا تو جن صاحبوں نے مجھے تو پتا نہیں ہے کون صاحبان ریونین کے ہیں ان لوگوں سے تعلق ہے ذمہ داروں سے ان صاحب نے بہت خطیر رقم آج کے زمانے میں لوگ کہاں اتنی رقم دیتے ہیں ایک بہت بڑی رقم دے کر اپنی آخرت بنانے کے لیے یہ سوچا تاکہ مسجد مدرسے کی ضرورتوں میں یہ رقومات کچھ کام آوے اس کے لیے انہوں نے خطیر رقم کی عطا فرمائی حق تعالیٰ سے ہم دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عطیے کو قبول فرمائے ان کے دینے کو قبول فرمائے اور حق تعالیٰ بننے والی عمارت کو قبول فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آج ہم جتنا کماتے جا رہے ہیں اتنی بخیلی آتی جا رہی ہے اتنا ہی بخل ہماری زندگیوں میں آتا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا تھا اسرائیلی روایت ہے اے اللہ تو ناراض ہوتا ہے تو تیری نشانی کیا ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو ناراض ہو گیا تو تو وراؤل ورا ہے تیری ذات تو بہت بلند و بالا ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو ناراض ہو گیا فرمایا تین نشانی دیکھو اگر وہ تین نشانی تم دیکھ لو تو سمجھو کہ میں ناراض ہوں فرمایا پہلی نشانی میں تمہارے موسموں میں تبدیلی پیدا کر دوں دیکھ لیجیے موسموں میں تبدیلی پیدا ہو گئی کوئی بارش کا زمانہ ہے ابھی بارش گر رہی ہے کروڑوں کا نقصان کھیتیوں میں ہو رہا ہے کروڑوں کا نہیں ابوزوں کا نقصان ہو رہا ہے میرا ابھی ودالی جانا ہوا جمعرات کی صبح وہاں شورا تھی ہماری وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں زیرا وریالی یہ خاص اس طرف کا پاک ہے فرمایا ابوزوں کی تعداد میں ہماری وریالی اور زیرہ تباہ ہو گئے اللہ نے فرمایا جب تم موسموں کی تبدیلی کو دیکھو تو سمجھ لو میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں اور جب تم یہ دیکھو کہ میں نے تمہارا حاکم ظالم کو بنایا تو سمجھ لو کہ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں آج یہ بھی مسئلہ ہے ہر جگہ ظالم حکمراں ہم پر ہے آپ حق بات بول نہیں سکتے ورنہ سلاخوں کے پیچھے بٹھائے جائیں گے یا پھانسیوں کے فندے پر لٹکائے جائیں گے تم پر ظالم مسلط ہو چکے رب ناراض ہو چکا ہے اور تیسری نشانی بتائی میں مال بکیلوں کو دے دوں جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائیں سمجھ لو کہ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے والے بنے اپنے مرحومین کے لیے اپنے لیے اپنے اہل عیال کے لیے اپنے اکابر کے لیے اپنے اساتذہ کے لیے صحابہ کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے نام پر صدقہ کریں اگر ہم نے دوسروں کے لیے امام غزالی نے ایک بات لکھی ہے ہیا علوم دین تبلیغ دین میں فرمایا تم نے حیاتی میں دوسروں کے نام پر صدقہ کیا ہے تمہارے مرنے کے بعد اللہ دوسروں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالے گا وہ تمہارے لئے صدقہ کرے گا یہ مسئلہ مسلم ہے ہم اسی طرح کا کام کرنے والے بنے امت کے لئے نفع بخش بنے امت کے لئے نقصان دینے والے نہ بنے امت کو ضرر پہنچانے والے نہ بنے اپنے پیٹ کو پال لینا اپنی عزت کما لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ ہماری ذات کسی کے کام آ جائیں کسی کی عزت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے بخاری شریف کی روایت ہے صحابی آئے فرمایا یا رسول اللہ مجھے ضرورت ہے خود دیجئے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جو بیٹھے تھے ان سے کہا ذرا اس کی سفارش کرو یہ جو مانگ رہے ہیں ان کی سفارش کرو تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ واقعتاً محتاج ہے آپ ان کو کچھ دے دیجئے حضرت نے دے دیا اس کے بعد فرمایا جانتے ہو میں نے تم کو سفارش کرنے کو کیوں کہا فرمایا اس نے مانگا میں دے دیتا لیکن میں چاہتا تھا تم کو بھی اتنا ہی ثواب ملے اس لیے تم کو سفارش میں شریک کر لیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے عمل آپ کی زندگی کا ہمیں اپنی زند... اور یاد رکھو بخاری شریف میں ہے الید العلیہ خیر من ید اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے مانگنے والے ہاتھ کے بجائے خرچ کرنے والا ہاتھ بہتر ہے تو خرچ کرو جو کچھ کماؤ اس کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکالو ہم نے اپنے زمینوں سے عشر نکالنا چھوڑ دیا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کھیرو کتنی ہی پک رہا ہے اس میں عشر نہیں نکالتے مولانا سے مسئلہ معلوم کر لینا عشر کا طریقہ کیا ہے امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں کہ ایک کلو پکے تو ایک کلو اس کا بھی دسواں حصہ دے دیں ایک کلو کا دسواں حصہ کتنا ہوگا سو گرام امام صاحب تو فرماتے ہیں سو گرام دو لیکن صاحبین وغیرہ فرماتے ہیں کہ نہیں جیسے زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے اس کا بھی ایک نصاب ہے اور وہ پانچ وسق ہے اس کا حساب ہے لمبا بہرحال ہم زمینوں کا بھی کچھ حق دینے والے بنے وہ آ تو حق کہو یوم حسادی قرآن کہتا ہے جب تم کھیتی کاٹو تو کھیتی کا بھی حق ادا کرو کرتبی نے اس کے ضمن میں لکھا ہے تم نے کھیتی کو کاٹنے کے موقع پر اس کا حق ادا کیا آئندہ اللہ تمہاری کھیتی میں ایسی برکت دے گا کہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنائے تو دینے والے بنے دینے والے بنے اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اپنے اہل ویال کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے ماں باپ کے لیے خرچ کرنے والے بنائیں وبدا بمن تعول اور حضرت نے ایک بات فرمائی اپنوں سے ابتدا کرنا اپنے رشتہ داروں کو پہلے دینا ان میں جو محتاج ہیں جو غریب ہے جو مستحق کے زکوٰۃ ہے رشتہ داروں میں جو بیچارے واقعتاً ضرورت مند ہیں اپنے رشتہ داروں کو پہلے دو پھر ترتیب بترتیب آگے دوسروں کو دو وبدع بمن تعول لیکن افسوس ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم دور دور تک تو دینے چلے جائیں گے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے کیوں مول صاحب یہ تو ہارو بولتا ہے نیم کی تو بھائی ان سے اچھے جملے سننے کے لیے تم دے رہے ہو یا اللہ کے لیے دے رہے ہو یہ مسئلہ تو طے شدہ ہے کہ رشتہ داروں کی زبان سے تعریف سننے کو ملے گی ہی نہیں یہ مسلم ہے حضرت عمر اپنے ان رشتہ داروں کو پہلے دیتے تھے جو حضرت کے باب میں کچھ بولتے تھے تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ابا جی مجھے اس کل نہیں آپ دے رہے ہیں لیکن آپ انہی کو پہلے کیوں دیتے ہیں یہ شکریہ کا لفظ بھی نہیں بولتے حضرت نے فرمایا تم نے بیت قرآن نہیں پڑھا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا تم جس کو دے رہے ہو اس سے لفظ شکر کی امید بھی نہ رکھو حضرت اقدستانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شکر کی امید پر بھی تم نے دیا تو تمہارا ثواب ضائع ہو گیا ہاں جس کو دیا ہے اس کو چاہیے کہ اخلاق یہ ہیں کہ وہ ادا کرے شکر اس کا فریضہ ہے وہ اچھے اخلاق ہے کہ بھائی تم شکر ادا کرو اس کا لیکن ہم تمنا نہ رکھے دینے والے کو تمنا نہیں ہونی چاہیے ہماری تمنا تو یہی ہے کہ اللہ ہم کو اس کا بدلہ عطا کرے گا اللہ تعالیٰ جو ایک خطیر بری رقم جو خرچ کر رہے ہیں اس عمارت کے لیے حق تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اس کے پیچھے جو یہ محنت کرنے والے اللہ ان کو بھی قبول فرمائے جو اس کی نگرانی کریں گے اللہ ان کو بھی قبول فرمائے اور حق تعالیٰ ہمیں بھی جو کچھ ہم سے ہوا یا ہوگا اللہ اسے بھی قبول فرمائے صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمت رحمتی تیار ہم دعا تو نہیں کر لیں گے اللہ اللہ الا انت